السلام علیکم behavioural observation and alternative to psychological testing for the assessment of personality this is the topic of our discussion in this session when we are doing psychological testing using measurement various strategies of assessment we realise that at time psychologist are not happy with the results obtained with the help of psychological test Information gathered merely on the basis of personality tests may not be found to be sufficient for the assessment of a person's personality. ایسے بہت سے اوکیزنس ہوتے ہیں جب ہم کسی شخص کی ذات کے بارے میں اس کی پرسنالٹی کے بارے میں یا اس کی زندگی کے کسی اور پہلو کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بھی طرح کی ڈسیزن میکنگ سے پہلے اس کو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارتے ہیں جب ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ اس شخص کے ساتھ ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور اس کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ نتائج حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے نتائج پر ہم انحصار نہیں کر سکتے and this becomes particularly important when decision making regarding a person's career future profession diagnosis or some other aspect of behaviour is involved If somebody is taking a test only for the sake of interest and curiosity, that is another story. But if we are using the test because we have to make critical decisions, in fact, good decisions about a person's personality, which can be used as predictors for future, then we need some other tools, instruments or procedures. Uh, not just tests alone, and this becomes case and intelligence even and of also. جب ہم ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی ایپٹیٹیوڈ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں جو پرفارمنس آئی ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی ہو سکتی یا ہو سکتا ہے کہ بائی چانس زیادہ اچھی آ گئی اسی طرح سے بعض اوقات انٹیلیجنس ٹیسٹ میں بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید سچویشنل فیکٹرز کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن کے پروسیس کی وجہ سے یا کسی اور پرسنل فیکٹر کی وجہ سے کوئی شخص اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا جتنا کہ وہ کر سکتا تھا ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ کوئی اور انسٹرومینٹ بھی استعمال کر لیں تو شاید ہمیں زیادہ ریلائبل انفارمیشن حاصل ہو جائے اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ this becomes more important in case of personality testing and evaluation کیونکہ جب ہم پرسنالٹی ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہم کسی بھی شخص کی ٹریٹس کے بارے میں کیریکٹرسٹکس کے بارے میں اس کی عادات یا اوساف کے بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور اس کی بنا پہ کوئی فیصلہ یا ججمنٹ بھی کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ زیادہ سیف طریقہ یہ ہوگا اور زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم صرف اور صرف ٹیسٹ کے ریزلٹس کو بھی اپنی ڈسیزن کی بنیاد نہ بنائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی اور بھی ٹول استعمال کریں جو ریسنٹ ریسرچ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز کسی بھی پرسنالٹی ٹیسٹ کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے وہ ہے بہیویئرل اسسمنٹ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میجر کرتے ہیں پرسنالٹی کے جو ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر ٹریٹس کو میجر کرتے ہیں کریکٹرسٹکس کو میجر کرتے ہیں یعنی کسی بھی شخص کی شخصیت کے یا پرسنالٹی کے مختلف جو اوساف ہیں ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں نا all of these things traits or characteristics or habits for that matter or temperament for that matter, these are all things which are not tangible. These cannot be empirically tested as such. ان کو امپیریکلی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہی ہم اپنے ٹیسٹ یا میجرمنٹ ٹول استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی طریقہ یہ ثابت کرنے کا نہیں کہ کسی شخص کی ٹیسٹ میں مثال کے طور پر اگر نرچرنس میں یا افیکشن میں یا بلونگنگنیس میں یا کائنڈ ہارٹیڈنیس پہ بہت زیادہ اسکور آ گیا ہے تو کیا وہ شخص واقعی بھی کائنڈ ہارٹیڈ ہے یا نہیں افیکشنیٹ ہے یا نہیں اور نرچرنٹ ہے یا کہ نہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم اس شخص کے بہیویئر کو بھی سچ مچ میں آبزرو کریں what the test are telling about is some abstract thing abstract feature ایسا فیچر ایسی چیز یعنی کیریکٹرسٹکس یا ٹریٹس یا اوساف یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کسی شخص کا بہیویئر ہے دیر فور بہیویئر آبزرویشن اور behaviour assessment becomes an integral part and a very significant part of the assessment package that a psychologist may use and in fact what a psychologist should be using ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ uh, نے بہت سی اسٹڈیز میں بہت سی ریسرچز میں جہاں پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کیے پرسنالٹی کے میجرمنٹ کے لیے وہیں ساتھ ساتھ انہوں نے بہیویئرل اسسمنٹ کو بھی استعمال کیا بہیورل اسسمنٹ جو ہے جیسا کہ ہم نے کہا یہ ہمیں انفارمیشن دیتی ہے which is first hand which is direct and which is testable مثلاً اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کوئی شخص واقعی کائنڈ ہارٹیڈ ہے یا نہیں تو ہم اس کے بہیویئر کو مختلف سچویشن میں آبزرو کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے پرسنالٹی ٹیسٹ میں یا انوینٹری میں جو اس نے استعمال کی تھی سبھی آئٹم جس میں اس کی کائنڈ ہارٹیڈنیس کا ذکر تھا اس میں اس نے یس یس یس کہا یعنی وہ تمام بیانات یا وہ تمام اسٹیٹمنٹس جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک نرم مزاج انسان ہے ان سب کو اس نے پازیٹیولی ٹک مارک کیا لیکن جب ہم نے اس کے بہیویئر کی آبزرویشن کی تو ہمیں دکھائی دیا کہ مختلف سچویشن میں اس کی پرسنالٹی میں یہ کوئی پری ڈومیننٹ فیچر نہیں تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ سے جو انفارمیشن حاصل کی گئی تھی وہ شاید ایک ٹرو ریپرزینٹیو نہیں تھی اس شخص کی ٹرو پرسنالٹی کی چنانچہ اگر ہم بہیویئر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یا بہیویئر آبزرویشن جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ کا یا ایویلویشن کے پروسیس کا ایک اہم اور انٹیگرل حصہ ہونی چاہیے کیونکہ جس چیز کو ہم سائنٹیفکلی ٹیسٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بار بار دوہرا کر جان سکتے ہیں وہ کسی انسان کا بہیویئر ہے سائیکولوجسٹ نے بہت سے آبزرویشن کے اور بہیویئر اسیسمنٹ کے پروسیجرز ڈیولپ بھی کیے ہیں اور ان کو مختلف ریسرچ میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ریسرچ کے موضوع کے حوالے سے یا کس کلینکل پرپز کے تحت جب اس کو استعمال کیا گیا تو آبزرویشن کن مختلف طریقوں سے کی گئی but the very first thing that we can do in behaviour assessment is obviously behaviour observation جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بہیویئر آبزرویشن سے مراد ہے کسی بھی شخص یا اشخاص کے بہیویئر کو یا ان کے کردار کو یا ان کے جو ایکشنس ہیں ان کو ڈائریکٹلی آبزرو کیا جائے آبزرویشن سائیکولوجسٹ کے پاس جو بھی مختلف ٹولس موجود ہیں میجرمنٹ کے اسیسمنٹ کے یا ایویلویشن کے ان میں سے شاید ایک بنیادی ٹول ہے جب آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ نہ ہو یا کسی اور طرح کی اس طرح کی میتھڈالوجی آپ کے پاس موجود نہ ہو کوئی ٹیکنالوجی موجود نہ ہو جس کے ذریعے ہم لوگوں کی پرسنالٹی کی جانچ کر سکتے ہوں تو آبزرویشن ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی بھی ٹول کے بغیر کسی بھی ٹیکنالوجی کے بغیر اور کسی بھی اور شخص کی مدد کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے آبزرویشن جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ پروسیجر ہے جس میں کسی بھی بہیویئر کو یا کردار کو براہ راست اسٹڈی کیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اشخاص بڑے یا بچے جو ہیں مختلف سچویشن میں کس طرح سے بہیو کرتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں اور مختلف طرح کے اسٹیٹس آف مائنڈ میں اور مختلف طرح کے پریشرز میں کس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی بھی شخص یا اشخاص کے بہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں تو ایک چیز جو کہ بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے وہ یہ ہے ریکارڈنگ آف آبزروڈ بہیویئر یعنی جس بہیویئر کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں جس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ کیسے لیا جائے گا اس ریکارڈ کو مینٹین کیسے کیا جائے گا اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہم نے آبزرو کی ان کو ہم اپنے ریکارڈ میں محفوظ کرنا بھول گئے جس سے مراد یہ ہوئی کہ جہاں پر آبزرویشن ایک ایسا اسکل ہے جو ایک سائیکولوجسٹ کے پاس ہوتا ہے وہیں پہ ریکارڈنگ آف آبزرویشن جو ہے وہ بھی ایک اسکل ہے so the first thing is observation when we are talking about behaviour observation we are talking about formal behaviour observation یوں تو ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں بہت سی آبزرویشن کرتے ہیں ہر شخص ہر وقت کچھ نہ کچھ مشاہدہ کرتا ہے لیکن جب ہم سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم فارمل آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں فارمل سے مراد یہ ہوئی کہ step by step sequence follow کیا جاتا ہے ایک اسپیشل آرگنائزڈ سسٹم اس کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے کن چیزوں کو آبزرو کیا جائے گا کن کو آبزرو نہیں کیا جائے گا کون سی چیزیں ریلیونٹ ہیں کون سی چیزیں ارریلیونٹ ہیں یہ سب کچھ آبزرویشن کو شروع کرنے سے پہلے طے کر لیا جائے گا دوسری چیز once you are the behaviour how are you going to record that behaviour behaviour تو تو پہلی بات یہ ہوئی کہ جب ہم کو آبزرو کریں گے تو کیا ہم تمام تر بہیویئر کو اور تمام تر وقت آبزرو کریں گے اس کے لیے ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم کون سا بہیویئر کس طرح سے سیمپل کریں گے obviously we are going to take sample of behaviour کوئی بھی شخص اپنے بہیویئر میں یا اپنے تمام تر دن میں چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی بہیویئر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے لیکن ریسرچر جو ہے یا سائیکولوجسٹ جو ہے ہر وقت اس کے ساتھ شاید موجود نہیں ہوگا تو پہلی چیز تو یہ طے کر لیا جائے کہ کتنے وقت کے لیے آبزرویشن ہوگی پھر یہ کہ کون کون سے بہیویئر جو ہیں وہ آبزرو کیے جائیں گے کیا ہم کسی بھی شخص کو جس کی آبزرویشن کی جا رہی ہے خاص سچویشن میں آبزرو کریں گے یا تمام تر وقت یا اس کے گروپ بہیویئر کو آبزرو کریں گے انڈیویژل بہیویئر کو آبزرو کریں گے جب وہ تنہائی میں تھا اس وقت اس کو آبزرو کریں گے یا وہ محفل میں تھا اس وقت آبزرو کریں گے یہ تمام تر چیزیں طے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آبزرویشن کے پروسیس کو بہت زیادہ سسٹمیٹک اور باقاعدہ بنایا جائے جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسی آبزرویشن کو کوئی اور شخص دہرائے یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک وقت میں ہم دس لوگوں کو آبزرو کریں اور دس مختلف آبزرور ان کو الگ الگ آبزرو کر رہے ہیں تو تمام کے تمام ایک ہی پروسیجر کو استعمال کریں so that the result observer الگ الگ پروسیجر استعمال کرے گا تو شاید اس میں بہت سے ایسے انٹرویننگ ویریبلز آ جائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے لیے ریزلٹس کو اکٹھا کرنا کمپائل کرنا یا آپس میں کمپیئر کرنا شاید ممکن نہیں رہے گا جس سے اگلا اسٹیپ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ that the observer should be properly and very well trained they should be skilful they should be trained they should be educated and qualified and they should have had repeated exposure to observation جو ریسرچرس یا سائیکولوجسٹ آپ استعمال کریں گے یا آپ کے اسسٹینٹس میں بھی یا آپ خود جب آپ ایک سیریس مقصد کے تحت بہیویئر آبزرویشن کرتے ہیں اس کو کسی فارمل مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام آبزرور جو ہیں باقاعدہ ٹرینڈ ہوں اس سے اگلا اسٹیپ یا اس سے اگلی اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ریکارڈنگ آف بہیویئر یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آبزرویشن ایک بہت اچھا ٹول ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم ہر شخص کے لیے ہر ٹاپک آف انٹرسٹ کے لیے یا ہر سچویشن کے لیے آبزرویشن کو استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے for example if the research topic involves the personal or private life of a person then observation is not possible but there are certain situation in which observation is perhaps the best approach better than any other psychological test آپ پرسنالٹی ٹیسٹ ہو یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہو کچھ سچویشن اور کچھ سبجیکٹس اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آبزرویشن ہی سب سے اچھا ٹول آف ڈیٹا کلیکشن یا ٹول اور اپروچ ٹو ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو آبزرو کرنا ہو بہت چھوٹی عمر کے بچوں کے بہیویئر کے بارے میں آپ کو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یا آپ مینٹلی ریٹارڈیڈ بچوں یا بالکوں کے لیے کوئی ریسرچ پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں آپ نے ان کے بہیویئر کو دیکھنا ہے ان کے بارے میں کسی طرح کی اسسمنٹ کرنی ہے تو آبزرویشن شاید بہترین ٹول ہے because these people can not do psychological test they کی ناٹ یوز انوینٹریز دے کی ناٹ رائٹ دے کی ناٹ ڈرا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو کہ انویلڈس ہیں وہ لوگ جو بول نہیں سکتے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم آبزرویشن استعمال کریں گے تو ہمیں اس سے بہترین نتائج حاصل ہوں گے یہاں سے ہم واپس آتے ہیں اسی بات پر کہ آخر ہم جب آبزرویشن کریں گے تو اس کو ریکارڈ کیسے کریں کیونکہ اگر آپ نے محنت کی ایک پورا پروسیجر ڈیولپ کیا اس کے مطابق آپ نے اپنا وقت استعمال کیا ایفرٹ کی انرجی استعمال کی تو آپ کو جو آبزرویشن ہے اس کو بھی صحیح طرح سے ریکارڈ کرنا ہے تاکہ جو آپ نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل ہو جائے بہت کیئرفل ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک ریسرچ کو یا آبزرویشن کے پروسیس کو بہت بامقصد بناتی ہے اور اس طرح سے ہم ایسے نتائج لے کے آ سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی شخص کے بارے میں بہت اچھی ڈسیزن میکنگ کر سکتے ہیں بہت اچھی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں ان کے آبزرویشن میں جو بہیویئر آبزرو کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس شخص کی مدد کے لیے یا کسی تھراپیوٹک پرپز کے لیے آبزرویشن کر رہے ہیں تو اس کے بہیویئر کو کریکٹ کرنے میں بھی بہت مدد مل سکتی ہے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ جب آپ آبزرویشن کریں گے تو سب سے پہلا طریقہ اپنی آبزرویشن کو ریکارڈ کرنے کا تو یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر بہت لمبے عرصے کے لیے یوں کہہ لیجیے کہ ایک گھنٹے کے لیے بھی کسی کو آبزرو کریں گے تو ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوگی جس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اپنے ذہن پر یا اپنی میموری پر اور یادداشت پر انحصار نہیں کر سکتے سو the first thing or the first procedure that can be adapted for recording observation is to take narrative records یعنی جو کچھ ہو رہا ہے جو ایونٹس یا بیہیویئرس یا جو رویے یا ایکشنس کوئی شخص دکھا رہا ہے ان تمام تر کو آپ اپنے الفاظ کی صورت میں نوٹ کر لیں آپ جملوں کی صورت میں رننگ ٹیکس میں اس کو لکھ سکتے ہیں جیسے جیسے چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کو نوٹ کرتے جا سکتے ہیں اس طرح سے آپ ہر ایک مومنٹ کی جو ہے آبزرویشن اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں لیکن یہ بات کہنے میں تو شاید بہت آسان لگ رہی ہے لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جب آپ مسلسل لکھتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے مومنٹس آئیں گے جب آپ اپنے کاغذ پہ لکھ رہے تھے اور کچھ بہیویئر جو تھے وہ سرزد ہو گئے کا مطلب ہے you are going to miss out آپ بہت سی ایسی چیزوں کو مس کر لیں گے جو کہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی اس کا سولوشن یا آلٹرنیٹ طریقہ استعمال کرنا چاہیے آلٹرنیٹو یہ ہے کہ آپ بہت شارٹ نوٹس لیں شارٹ نوٹس کا مطلب ہے کہ بجائے یہ لکھنے کے کہ اس کے بعد بچے نے گیند اٹھائی اور دوسرے بچے کو گیند ماری آپ ایک چھوٹا سا لفظ بنا سکتے ہیں ایک کوڈ کی صورت میں گیند اٹھائی اور ماری یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے آپ اس کو مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ بہت شارٹ نوٹس بریف نوٹس جو ہیں ان کو جاٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور بعد میں جو ہی آپ آبزرویشنل سچویشن سے باہر آئے تو آپ ان تمام چیزوں کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ رننگ ٹیکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نوٹس لینا بھی اس کا مطلب ہے کہ ایک اسکل ہے آبزرویشن کے بیچ میں ہم چیزوں کو آبزرو بھی کر رہے ہوں اور تیز رفتاری کے ساتھ نوٹس بھی لے رہے ہوں جس کا مطلب ہے کہ لکھنے کی اسپیڈ جو ہے وہ بھی تیز ہونی چاہیے آئی ہینڈ کوآڈینیشن بھی اچھی ہونی چاہیے اور پھر وہی پہلی بات کہ جو ریسرچر ہے یا آبزرور ہے یا سائیکالوجسٹ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ٹرینڈ بھی ہونا چاہیے اس سلسلے میں ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب آبزرویشن کریں تو آپ کوئی ٹیکنیکل اسسٹینس جو ہے حاصل کر لیں for example, audio and video recordings can be made in that you uh, you going to miss anything you You be be everything with your own eyes at the same time the behaviour will be recorded from different angles ہو سکتا ہے جس جگہ سے آپ بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہوں وہاں پہ آپ کو کچھ اور دکھائی دے رہا ہو لیکن کسی اور سائڈ سے اگر اس کے کیمرے سے ویڈیو بھی بنا لی جائے تو کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی دی جائیں گی جو کہ آپ کو شاید اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی تھی اسی طرح سے اگر ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو آپ آڈیو ریکارڈنگز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جب آپ چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں اور نوٹس لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد میں اور سچویشن میں اور جو مین کریکٹر جس پہ آپ فوکس کر رہے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں کو اگر آپ آڈیو ریکارڈنگز میں بھی شامل کر لیں تو بعد میں جب اپنے ریکارڈز بنائیں گے اور اپنی پوری آبزرویشن ہے اس کی فائنڈنگس کو کمپائل کریں گے تو ریکارڈنگز آپ کے بہت کام آ سکتی ہیں اس کے علاوہ ایک تیسری چیز جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ریسرچ میں شامل ہے بہت سے ریسرچرز نے یا سائیکولوجسٹ نے خود سے بھی اس کو ڈیولپ کیا وہ ہے پراپر فارمل قسم کے پرفارمنس یا ریکارڈنگ شیٹس ریکارڈنگ شیٹس اس طرح کی جن میں آلریڈی یہ درج ہے اور یہ سلوٹس بنے ہوئے ہیں کہ کہاں پہ کون سی چیز آبزرو کرنے کے بعد نوٹ کی جائے گی بنیادی طور پہ جو چیز ہم اس میں کرتے ہیں وہ ایک طرح کے بہیویئر استعمال کرتے ہیں behaviour rating scales one can record in terms of code rather than recording narratives اس طرح کے اسکیلز میں خاص طرح کے جو پرفارمنس استعمال ہوتے ہیں ان میں آپ بہیویئر کو کوڈز میں استعمال کرتے ہیں یا کوڈ میں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا نیریٹو ریکارڈ جو ہیں وہ زیادہ وقت لیتے ہیں اور اس میں یہ چانس ہے کہ آپ بہت سی چیزیں مس کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا تو آپ نے اس کو کوڈ ون دے دیا آپ نے فوراً لکھ لیا اگر اس نے دوسرے بچے کی مدد کی مثال کے طور پہ تو آپ نے اس کے لیے آلریڈی کوڈ رکھا ہوا تھا ٹو آپ نے فوری طور پر ٹو درج کر لیا اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے پرفارمنس بھی ہیں جس میں آپ بہت سے بہیوئر پہلے سے ہی لکھ دیتے ہیں اور ہر بہیویئر کے نیچے آپ کو سمپلی ایک نشان لگانا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ ٹک مارک لگا دیں گے اگر بچے نے اپنی جگہ سے اٹھ کے جو کہ بچہ عام طور پہ چلتا پھرتا نہیں ہے لیکن اگر اٹھ کے جاتا ہے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھاتا ہے پانی پیتا ہے تو آپ نے جس خانے میں لکھا تھا کہ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے پانی پیا وہاں پہ آپ اس کو ایک نشان لگا دیں گے اور بعد میں جب آبزرویشن اوور ہو جائے گی تو ہم ان تمام چیزوں کو گن لیں گے مگر جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر بنیادی طور پر بات کریں بہیویئرل ریٹنگ اسکیلس کے جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہم کسی بہیویئر کی پرزینس اور ایبسنس کو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے we are also recording and taking note of the frequency and intensity of behaviour also the level and degree of a as well یعنی اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا تو کس حد تک کتنی انٹینسٹی سے کتنی فریکوینسی کے ساتھ ریٹنگ اسکیلس میں اس بات کی بھی پروویژن ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سائیکولوجسٹ نے کس طرح سے سائیکولوجی کو ایک سائنٹیفک ڈسپلن بنایا ادروائز آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈسپلنس میں اور عام زندگی میں لوگ مشاہدہ تو کرتے ہیں لیکن وہ سائنٹیفک مشاہدہ یا سائنٹیفک آبزرویشن نہیں ہوتی لیکن سائیکولوجسٹ نے اس کو سائنٹیفک بنانے کے لیے فارمل پروسیجرز بنائے ہیں آبزرویشن جیسی چیز کو بھی ریکارڈ کرنے کے لیے انہوں نے فارمل پرفارمرس اور ریٹنگ اسکیلس ڈیولپ کیے کچھ ریسرچز میں جو پرومیننٹ ریٹنگ اسکیلز یا پرفارمرز یا آبزرویشن کے ریکارڈنگ پروسیجرز استعمال کیے گئے ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں for example the play performance scale for children Landis کیٹ ہو فائیو نائنٹین ایٹی سیون جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے بچوں کی پلے پرفارمنس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا اور آپ بھی اگر چاہیں تو آپ اپنی ریسرچ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں then Walker problem behaviour identification checklist Walker کی چیک لسٹ بہیویئر پرابلم جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیک لسٹ جو ہے جس کے اندر پرابلم بہیویئر ہیں اور آپ ان کو ٹک مارک کر کے نوٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے بہیویئر جو ہیں وہ آبزرو کیے گئے behaviour rating profile reported by Brown and Hammill 1978 اس میں بھی بہیویئر کی مختلف ریٹنگ کی جا سکتی ہیں اس کو یہ اویلیبل ہے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں social skills rating system Gresham and Elliott یعنی سوشل اسکلس یا ڈیلی لائف اسکلس جو ہیں مثال کے طور پہ آپ اس میں پرسنل کمیونیکیشن اسرٹیونیس اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کے سوشل اسکلس میں شامل ہیں ان کی ریٹنگ سسٹم بھی جو ہے اس کو بھی ڈیولپ کیا گیا اور آپ اگر چاہیں اور آپ کسی گروپ میں خاص طور پہ اگر بچوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا مینٹلی ریٹارڈیڈ کو اور اگر آپ سوشل اسکلس کی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ اسکیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس سسٹم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو اپنا ایک سملر سسٹم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں there are some observational procedures which have been designed for specific situation that is situational observational measures بہت سی اس طرح کے ریسرچ میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ ریسرچز نے کچھ سائیکولوجسٹ نے ایسے پروسیجر بنائے جس میں لوگوں کے بہیویئر کو ہم خاص سچویشن میں آبزرو کرتے ہیں it is a form of observation in which a behaviour is observed under specific so situational performance measure میں اسپیسیفک سرکمسٹانس جو ہیں they are developed the person is placed in that situation and then the way a person behaves in that situation is observed. Now, these situations can be real life situations, actual situations, and they can be simulated situations. For example, in some problems, some cases, it is very, very easy, very convenient, and possible and practical to make the observations in real life situations. مثلاً کسی کا ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہے کوئی ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور بننا چاہتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹرک کو ڈرائیو کریں بہت رش والی سڑک پہ اور اس کو آبزرو کیا جاتا ہے اگر آپ ایک لیکچرر بننے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے ایک کلاس میں جائیں سچ مچ کا کلاس روم سچ مچ کے اسٹوڈینٹس اور ان کو جا کے ایک لیکچر دیں وہاں پہ آپ کو آبزرو کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کلاس میں بہیو کرتے ہیں کیسے لیکچر دیتے ہیں اور کلاس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں situation in which observations, behavioral observations or the performance observations can be made in real actual situations. But there are situations and occasions where such an observation is not possible and simulated situations are used. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آسٹرونٹس ہیں وہ لوگ جنہوں نے خلا میں جانا ہے جب ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے تو ان کو سیمولیٹڈ سچویشن میں رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے آپ ان کو گریوٹی سے باہر بھیجیں خلا میں بھیجیں اور پھر آبزرو کریں کہ وہ کیسے بہیو کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت ایکسپینسو چیز ہوگی بہت رسکی چیز ہوگی اور شاید ممکن نہیں ہوگی اس کے لیے ایسے سیمولیٹرز بنائے جاتے ہیں یعنی ایسی آرٹیفیشل سچویشنز کریٹ کی جاتی ہیں جہاں پہ سب کچھ تمام تر ماحول ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اسپیس میں لیکن وہ تمام چیزیں وہ تمام سچویشن یا وہ لیبوریٹری جو ہے وہ خلا میں نہیں ہوتی بلکہ زمین پہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس سچویشن میں جائیں گے تو وہاں پہ وہی فیلنگ ہوگی وہی ماحول ہوگا وہی ویریبلس ہوں گے ویٹ لیسنیس ہوگی آپ وہیں پہ ویسے ہی اپنا وزن محسوس کریں گے اپنی ذات کو ویسے ہی محسوس کریں گے جیسے کہ خلا میں تو اس طرح کی سچویشنز میں اور بعض دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض ترقی یافتہ ممالک میں ڈرائیونگ کے ٹیسٹ کے لیے بھی سیمولیٹر استعمال کیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو ڈرائیونگ کے ٹیسٹ کے لیے ایک بزی ٹریفک والی روڈ پر ہی لے جا کے ٹیسٹ کیا جائے بلکہ اس کو ایسے سیمولیٹرز میں بٹھا دیا جاتا ہے جہاں پہ محسوس ہوتا ہے اور اسکرین پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ سچ مچ کی سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں جبکہ وہ ایک آرٹیفیشلی کریٹڈ سچویشن ہوتی ہے سو so, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچویشنل پرفارمنس میئر جو ہیں اس میں یا تو سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے اور یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ریئل لائف سچویشن میں انسان کو لے جا کے اس کے بہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ one form of this type of observation is the use of situational stress test that is under form of situational performance measure person is put into a stressful situation high level of anxiety and tension are created and then the person's behaviour is observed in that situation the main idea is to see how the person copes with the situation of the person stress how he reacts اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیز ہے یہ ایسی آبزرویشن ہے جو شاید کسی عام حالات میں یا کسی عام پرابلم کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہ سچویشنل پرفارمنس میں یا ہم اس وقت استعمال کریں گے جب کسی شخص نے کسی ایسے پروفیشن میں یا کسی ایسے پروسیجر میں جانا ہے جہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کو اسٹریس کا ٹینشن کا یا پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بیوروکریٹک پوزیشنس کے لیے یا ملٹری میں جانے کے لیے یا ایئر فورس میں جانے کے لیے اکثر ممالک میں اس طرح کی ٹیسٹ یا اس طرح کی آبزرویشنس کی جاتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو بہت بڑے گروپ میں بہت اسٹریسفل سچویشن میں بٹھا دیا جاتا ہے ان کو پبلک اسپیکنگ کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر ان کے بہیویئر کو آبزرو کیا جاتا ہے لیکن اس کی سب سے اچھی جو ہمیں ایک مثال ملتی ہے اور جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کو کیسے بہت سکسیزفلی استعمال کیا گیا وہ تھا دوسری جنگ عظیم کا یا سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ when the U S office of strategic services has been report use situational during world war two for the selection of candidate for military intelligence and other positions جنگ کے زمانے میں جب امریکی فوج کے لیے وہ بھرتی کر رہے تھے اور لوگوں کو انہوں نے اسپیسیفک ایریاز میں اور خاص پوزیشنز پہ پوسٹ کرنا تھا جہاں پہ کام بھی بہت کرٹیکل تھا اور جہاں پہ بہت اسٹریس کا سامنا بھی ہو سکتا تھا تو اس وقت اس طرح کے میجرس کو استعمال کیا گیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے پروفیشنز میں جب اس طرح کے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں تو بہت اچھی اسکریننگ ہو جاتی ہے جو لوگ اسٹریس کا سامنا نہیں کر سکتے اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتے یا کوپنگ میں کمزور ہوتے ہیں ان کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا یا ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور جو لوگ اچھی طرح سے اسٹریس کے ساتھ کوپ کر سکتے ہیں ان کو اس پوزیشن کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے یہ تو تھی کچھ چیزیں جو کہ ہم بہیویئر اسسمنٹ میں استعمال کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اس کے نام سے ہی ظاہر ہے آپ کا فوکس جو ہے وہ بہیویئر ہے جب ہم پرسنالٹی ٹیسٹ کی ٹریڈیشنل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس ہوتا ہے on the underlying cause the root cause جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ this is primarily based upon the medical perspective or the biological ماڈل اس میں ہم مسئلے کا حل دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ سمٹم بھی غائب ہو جائے لیکن اگر آپ بہیویئر اپروچ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے جس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے that is the behaviour very similar to the behaviour approach is the cognitive behaviour approach as the very name shows they are very close to each other the only difference is that of the cognitive component the cognitive behaviour approach include the cognitive aspect or the cognitive ingredient also behaviour simple behaviour approach میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بہیویئر کو یا پرابلم بہیویئر کو یا بہیویئر آف انٹرسٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے کوگنیٹو بہیویئر اپروچ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہیویئر اور اس سے ریلیٹڈ جو تھنکنگ یا کوگنیشن ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے جس کا مطلب ہے کہ جب ہم آبزرویشن کریں گے کوگنیٹو بہیویئر پرسپیکٹو سے تو ہم کوگنیشن کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے لیکن مین فوکس ہوگا ہمارا بہیویئر الٹیمیٹلی جب ایک سائیکولوجسٹ ایک تھراپسٹ یا کاؤنسلر اس اپروچ کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح سے ہم آبزرویشن کو استعمال کریں پرابلم بہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کریں پرابلم سچویشن کو آئیڈینٹیفائی کریں and on the base of that use therapy and counselling to help out the or the patient the the cognitive cognitive behaviour behaviour testing is based on approach which is a relatively modern فیزیول یعنی آپ اس میں جس کو آپ دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ کوگنیٹو کمپونیٹ ہے اس کے علاوہ جو فیزولوجیکل تبدیلیاں بھی آتی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں اور ان کو بھی آبزرویشن میں اور ٹیسٹنگ کے پروسیس میں اور اسیسمنٹ کے پیکج میں شامل کرتے ہیں according to Kaplan and Saccuzzo in comparison to traditionally cognitive ڈسرویئر rather than the underlying cause یعنی ہم روٹ کاز کو یا چھپے ہوئے کاز کو یا انڈر لائن کاز کو فوکس نہیں کر رہے بلکہ ہم پہلی چیز جس پہ توجہ دیتے ہیں وہ ہے problem behaviour model focus of treatment assessment. مقصد یہی ہوا کہ آپ پرابلم کو آبزرو کریں اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں جانچیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور الٹیمیٹلی اسے حاصل ہونے والی انفارمیشن کو استعمال کریں تھراپی کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے بہیویئر ماڈیفکیشن کے لیے کوگنیٹو اسسمنٹ یا ٹیسٹنگ کا جو پروسیجر ہے وہ ایک اسٹیپ وائز پروسیجر ہے جس میں چار بنیادی اسٹیپس ہیں one identification of critical behaviour سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا یہ پن پوائنٹ کرنا اور یہ شناخت کرنا کہ یہ بہیویئر ہے جو ہماری توجہ چاہتا ہے اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور ہمارا تمام آبزرویشن کا تھراپی کا اور کاؤنسلنگ کا جو محور ہے وہ یہی بہیویئر ہوگا two determining if the critical behaviour in in question are or deficit دوسری بات یہ کہ جس بہیویئر کو ہم پرابلم بہیویئر کہہ رہے ہیں کیا وہ ایکسیس میں ہے یا ڈیفیسٹ میں ہے یعنی بعض اوقات پرابلم بہیویئر پرابلم بہیویئر وہ بہیویئر ہے جو ایک سائیکولوجسٹ کے پاس ایک کلائنٹ لے کے آتا ہے کہ جی میں اس بہیویئر کی وجہ سے پریشان ہوں یا اگر آپ ریفرل سسٹم کے حساب سے دیکھیں تو ایسا بہیویئر جس کے لیے کسی شخص کو بھیجا گیا ایک ایک سائیکولوجسٹ کے پاس یہ پرابلم بہیویئر ہے جس کا علاج درکار ہے بعض اوقات لوگ بہیویئر ایکسیس میں کر رہے ہوتے ہیں مثلا ہاتھ دھونا ہاتھ دھونا ایک نارمل چیز ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں لیکن ایکسیس میں ہاتھ دھونا اور دن میں بیس دفعہ پچاس دفعہ سو دفعہ ہاتھ دھونا یا مسلسل ہاتھ دھوتے رہنا یہ ایکسیسو بہیویئر ہے جو کہ پرابلم ہو سکتا ہے دوسری جانب ڈیفیزٹ بہیویئرس ایسے بہیویئرس جو انسان کو دکھانے چاہیے جو اس کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے لیکن وہ ایسے نہیں کرتا مثال کے طور پہ اگر آپ ایک انوریکسک لڑکی کی مثال لے لیں اس کو دن میں کم از کم تین بار یا شاید دو دفعہ تو کھانا کم از کم کھانا چاہیے لیکن he does not eat at all یہ ایک ڈیفیزٹ بہیویئر ہے جو بہیویئر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کیا نہیں جا رہا step three evaluation of the frequency duration or intensity of the behaviour being considered جس بہیویئر کو ہم دیکھ رہے ہیں جس کا مطالعہ یا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کی انٹینسٹی کیا ہے فریکوینسی کیا ہے کیا وہ شخص بہت زیادہ باقاعدگی کے ساتھ وہ چیزیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور کتنی شدت کے ساتھ کر رہا ہے تو تھراپی کا علاج کا مشورے کا کاؤنسلنگ کا دار و مدار اس پہ بھی ہوگا کہ بہیویئر کتنا فریکوینٹ اور کتنا انٹینس ہے for based on step three the frequency duration اور intensity of the critical behaviour is decrease or increase if to decrease would would be made and if were in deficit frequency اور انٹینسٹی آر میڈ یعنی جہاں پہ یہ تمام سلسلہ کلمنیٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ تھا یا پرابلم بہیویئر جس کو ہم نے اسٹیپ ون میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس کو کریکٹ کیسے کیا جائے اس کا علاج کیسے کیا جائے اور کس طرح سے کلائنٹ کی مدد کی جائے کہ وہ اپنے مسئلے سے نجات حاصل کر سکے چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوگنیٹو بہیویئر اسیسمنٹ جو ہے اس میں ہم ایک سے زیادہ طریقے استعمال کر سکتے ہیں جن میں سے ایک آبزرویشن ہے لیکن اس میں ہم مختلف ٹولس مختلف انسٹرومینٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں ریٹنگ اسکیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ان میں سے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو کہ ایسے اسیسمنٹ پروسیجرز ہیں یا انسٹرومینٹس ہیں جن کو آپ کوگنیٹو بہیویئر ماڈل کے تحت استعمال کر سکتے ہیں فیئر سروے اسکیڈیول اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹیسٹ کہہ لیجیے ایسا اسکیڈیول ہے جس میں فیئر کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے یعنی کوئی شخص کس چیز سے ڈرتا ہے کتنا ڈرتا ہے اور کیسے اس سے بھاگتا ہے it is a self report procedure use for various clinical purpose primarily rating on fear are taken on rating scale اکو ٹگاوا نے اس کو انٹروڈیوس کرایا شروع میں ابتدا میں اس میں تھوڑے آئٹمس تھے پچاس آئٹمس اس کے بعد بہت سے ورژن اس کے ڈیولپ کیے گئے بہت سی ریویژنس کی گئیں اور اب اس میں جو مختلف ورژنس ہیں ان میں پچاس سے لے کے ایک سو بائیس تک آئٹمس ہیں اور اس میں کچھ آپ کو فائیو پوائنٹ اسکیل پہ دکھائی دیتے ہیں کچھ آپ کو سیون پوائنٹ اسکیل پہ the F S S item involve fear provoking situation and avoidance behaviour بنیادی طور پر اس کے جو آئٹمس ہیں ان سے ہمیں دو طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے ایک تو یہ کہ فیئر پروکنگ سچویشن کیا ہے جو شخص ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کن کن چیزوں سے ڈرتا ہے یا کن سچویشن سے خوف زدہ ہے اور دوسری چیز یہ کہ اوائڈنس بہیویئر کیا ہے وہ اس طرح کی خوف زدہ کرنے والی چیزوں سے یا سچویشن سے اسکیپ کس طرح سے کرتا ہے the aim is to identify such situation and avoidance behaviour In case of the subject being assessed, the items have been derived from clinical observations of actual cases and laboratory experimental studies. جو آئٹم اس میں استعمال کیے گئے ہیں وہ خود سے سوچ کر نہیں بنائے گئے ان کو ایک امپیریکل بیس کے ساتھ لیا گیا جو کلینکل کیسز تھے یا ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز تھیں ان سے فیئر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس ٹیسٹ کے آئٹمس بنائے گئے تو اگر آپ فیئر یا فوبیاز کے اوپر کوئی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایف ایس ایس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا ٹول ہے اور ایک پاپولر ٹول اور آسانی کے ساتھ ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے rational beliefs test I B T یہ ایک اور ٹول ہے جو خاصا پاپولر ہے خاصا دلچسپ ٹول ہے اور جس کو بہت سی ریسرچز میں بھی استعمال کیا گیا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے it is about irrational beliefs ہم جانتے ہیں کہ ہم سب زندگی میں مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف طرح کے عقائد یا بلیفس رکھتے ہیں ہمارے یہ بلیف جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں خیالی بھی ہو سکتے ہیں اور محض ہماری خواہشات پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں some of these beliefs are rational some of these are irrational rational سے مراد ہے ایسے عقائد ایسے خیالات ایسے نظریات ایسی سوچ جو ریئلسٹک ہے حقیقت پر مبنی ہے لاجیکل ہے اور اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی ہے اور ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ایک درست سوچ ہے دوسری جانب ریشنل بلیف سے مراد ہے ایسے بلیف یا ایسے عقائد جن کی کوئی ریالٹی بیسڈ بنیاد نہیں ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے ہم نے کسی ریسرچ امپیریکل ایویڈنس کی بنا پر ان کا اختیار نہیں کیا وہ محض ہماری خواہشات پر یہ ہمارے خیالات پر اور بعض اوقات ہمارے سپرسٹیشنس پر بیسڈ ہے بعض اتفاقی واقعات کی بنا پر بعض اوقات ہم ایسے عقائد اختیار کر لیتے ہیں ایسے تصورات یا ایسے بلیفس جن کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا لیکن ہم ان کو اتنی اسٹرانگلی یقین رکھتے ہیں ان پر ان کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سچ ہے اور یہی درست ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خاص طور پہ اگر ہم سائیکوپیتھولوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو یہ ار ریشنل خاصا نیگیٹو اثر ڈالتے ہیں آپ جانتے کہ بہت سے کوگنیٹو جو اپروچ سے تعلق رکھنے والے سائیکولوجسٹ ہیں کوگنیٹو بہیورل سائیکولوجسٹ بھی انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے مثال کے طور پر ایلبرٹ ایلس کے نام سے آپ واقف ہیں جنہوں نے ار ریشنل بلیفس کے بارے میں بہت کام کیا اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا مثال کے طور پہ ایک ریشنل بلیف ہے کہ تمام لوگ میرا حق ہے کہ تمام لوگ مجھے خوش رکھیں تمام لوگ میرے ساتھ ہمیشہ اچھی طرح سے پیش آئے تمام لوگ میرے لیے تبدیل ہو جائیں یہ ایسی چیزیں جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہماری پرسنالٹی کا ایک انٹیگرل حصہ ہوتی لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ارریشنل ہے آخر ایسا کیوں ہو کیا وجہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مجھے خوش رکھیں جب آپ اس طرح کا ایک بلیف رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا آپ کی زندگی پر ایک نیگیٹو اثر آتا ہے وہ اس طرح سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ مجھے خوش رکھے جو کہ ایک ناممکن سی چیز ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا ہر شخص آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے تو آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں you are disappointed you feel as that you are a failure nobody loves you تمام ریجیکشن کا احساس انفیریٹی کا احساس اور وجہ کیا تھی ایک ارشنل بلیف اگر وہ بلیف نہ ہوتا یا اس کو تبدیل کر دیا جاتا تو وہ تمام ڈس اپوائنٹمنٹ انہیپینیس انفیریٹی کی فیلنگ فیل ہونے کی فیلنگ وہ تمام آپ کو نہ ہوتی چنانچہ سائیکولوجسٹ نے اس طرح کے ٹولز بھی بنائے ہیں کوگنیٹو بہیویئر اسسمنٹ کے لیے کہ جس میں irrational beliefs کو بھی جانچا جا سکتا ہے one such test is a irrational beliefs test اور I B developed by R A Jones یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں ہنڈریڈ آئٹمس ہیں فائیو پوائنٹ اسکیل اس میں استعمال کیا گیا ایک ریٹنگ اسکیل جس کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ریشنل بلیفس کسی شخص میں پائے جاتے ہیں اور کس حد تک کس لیول تک اور کس ڈگری کے وہ ارشنل ریشنل ہیں the subject level of agreement اور ڈس اگریمنٹ آف داٹینس ادر ہاف دینے والا شخص یہ بتاتا ہے کہ وہ کس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یا کس بلیف کے ساتھ اگری کرتا ہے اور کس کے ساتھ ڈس اگری اور پھر اس کو ہم ایک پیمانے یا اسکیل کی مدد سے ریٹنگ اسکیل کی مدد سے اس کے لیول کو جانچ لیتے ہیں آدھے آئٹم جو ہیں بلیوس کی پرزینس سے تعلق رکھتے ہیں اور آدھے آئٹم بلیوس کی ایبسنس سے جس کا مطلب ہے کہ ہم ایک طرح سے کراس چیک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بلیف جو ہے وہ قطعی طور پہ موجود ہیں یا قطعی طور پہ غیر موجود یا کہ نہیں اسی طرح کا ایک اور ٹول جو ہمارے پاس موجود ہے that is Kanfer and Saslow's functional approach یہ ایک ہٹ کے اپروچ ہے ان آتھرز نے ایک نئی اپروچ متعارف کرائی جس میں بجائے اس کے کہ جیسے کہ ہم ٹریڈیشنل ٹیسٹ میں کرتے ہیں لوگوں کی لیبلنگ کرتے ہیں ٹیسٹ کی بنیاد پر ان کو سائیکوپیتھولوجی کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص نیوروٹک ہے یہ سائیکوٹک ہے یہ اسکیٹسوفرینک ہے اس چیز کو ان آتھرز نے ایک طرح سے اوائڈ کیا یا بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہیے اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ آپ جب بہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں تو بنیادی ازمپشن یہ ہے کہ تمام تر بہیویئرس تمام لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور فرق نارمل لوگوں میں اور ان لوگوں میں جو کہ نارمل نہیں ہے بنیادی طور پر یہ فرق ہوتا ہے کہ بہیویئر کی ایکسٹریمس ان میں کس طرح سے پائی جاتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے in terms of and deficits لیڈیشن دو آر جن کوگنیٹو بہیویئر میں پینئر کا درجہ حاصل ہے اور بالکل ابتدائی جو ریسرچ اور کام کیا گیا اس فیلڈ میں اس میں ان دونوں کا نام بہت اہمیت اور بہت پرومینس کا مالک ہے in the functional approach which is a approach ایکس پیپل یعنی جب لوگوں کے بہیویئر کی کی جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے بہیویئر میں ہیں اور کون سے بہیویئر میں ہیں کون سے بہیویئر ہیں جو کہ نارمل فریکوینسی uh, کے بجائے بہت زیادہ جو ہے کوئی شخص جو ہے ان کو استعمال کرتا ہے یا بہت زیادہ ان کی نمائش کرتا ہے اور کون سے بہیویئرز ہیں جو کہ نارمل سے بہت کم وہ اختیار کرتا ہے یعنی اسکن میں پائی جاتی ہیں اور اسکن میں مثلاً آپ کسی شخص کے بہیویئر میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سوشلائزیشن میں سوشل اسپیکنگ میں آؤٹ گوئنگنیس میں کتنا آگے ہے اور خاموش رہنے میں تنہائی پسند ہونے میں وہ کتنا ڈیفیسٹ شو کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو کیپٹن behaviour excess is any behaviour or class of behaviour described as problematic by an individual because of its inappropriateness اور بیکاز آف ایکز انٹس فریکوینسی انٹینسٹی اور ڈیوریشن یعنی اگر کوئی بہیویئر انپروپریٹ ہے بہت زیادہ ہے جو اس کی انٹینسٹی اور فریکوینسی ہونی چاہیے تھی اور جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے تو اس کو آپ ایکس کہیں گے یہ ایک ڈیفیسٹ بہیویئر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنکشنل میں ہم وہی اسٹیپس فالو کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کہا تھا کہ کوگنیٹو بہیویئر میں کیے جاتے ہیں یعنی سب سے پہلے پہلا کام یہ ہے کہ آپ پرابلم بہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایکسیسز میں ہیں یا کہ ڈیفیسٹس میں اور پرابلم بہیویئر یہاں پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اسیسمنٹ میں تو بعد میں ان کو جانچیں گے لیکن اس سے پہلے کوئی شخص آپ اگر سائیکولوجسٹ ہیں تو آپ کے پاس خود سے آئے گا یا آپ کے پاس لایا جائے گا یا آپ کے پاس اس کو بھیجا جائے گا کہ یہ ایک خاص طرح کے پرابلم بہیویئر کا شکار ہے وہ بہیویئر ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے سو so, پہلی بات تو کہ رپورٹ کے ساتھ یا ریفرل کے ساتھ یا پرسنل رپورٹ کے ساتھ ہمیں پہلا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرابلم بہیویئر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی اسیسمنٹ کریں گے ہم اس چیز کو کنفرم کریں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے ہاں پرابلم بہیویئر یہ یہ یہ بہیویئر موجود ہے اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ بہیویئر جو ہے کیا وہ ایکسس کی وجہ سے پرابلم بہیویئر ہے یا ڈیفیسٹ ہونے کی وجہ سے کیا کوئی بہیویئر پرابلم بہیویئر اس شخص کے لیے اس لیے ہے یا اس کی فیملی کے لیے وہ پرابلم بہیویئر اس لیے ہے کہ اس کو بہت زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اور بہت زیادہ فریکوینسی کے ساتھ دہرایا جاتا ہے یعنی کوئی بہیویئر بار بار کیا جاتا ہے اور بہت شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے مثلاً بہت زیادہ بولنا بہت جلد غصے میں آ جانا بہت فریکوینٹلی غصے کے کا اظہار کرنا اس کے غصے میں آ کے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا لوگوں کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ جو ہے ان کو خراب کرنا اگر یہ سب کچھ بہت فریکوینٹلی ہو رہا ہے اور بہت انٹینسٹی کے ساتھ تو یہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یا جو پرسن ان کوشچن ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد پائے جانے والے لوگوں کے لیے بھی اسی سچویشن کو اگر آپ ریورس کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفیسٹ بہیویئر بھی جو ہے وہ پرابلم کا باعث ہے مثلاً کوئی شخص بہت زیادہ ایکسٹریم قسم کی شائنس محسوس کرتا ہے انہیبیشن محسوس کرتا ہے فیئر آف پبلک اسپیکنگ محسوس کرتا ہے لیک آف اسرٹیونیس محسوس کرتا ہے تنہائی پسند ہے جس کی وجہ سے لوگوں سے وہ بات نہیں کرتا بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے اور سوشل سچویشن میں تو بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے یہ چیز اس شخص کے لیے خود بھی پرابلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی گھریلو زندگی میں انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں دیکھا جائے تو اس سے انسان کے جو ریلیشن شپس ہیں اس پہ برا اثر پڑتا ہے پروفیشنل لائف میں دیکھا جائے تو انسان کی ترقی کے جو مواقع ہیں ان میں بہت رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اس وجہ سے انسان جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکلس میں جو ہے بہت پرابلم کا شکار ہے چنانچہ جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ بہیویئر جو ہے وہ کون سا بہیویئر پرابلمٹک ہے اور کیا وہ ایکسیس میں ہے یا ڈیفیسٹ میں تو اگلا لایا عمل اس کی بنیاد پر اختیار کیا جاتا ہے The functional approach proposes that same laws operate in the development of normal and disordered behaviors. Difference difference occurs only in extremes تو مسئلے کا حل جب سوچا جائے گا اس کو ڈیزائن کیا جائے گا اور کوئی راستہ اختیار کیا جائے گا تو اس کی بنیاد پہ یہ زمشن ہوگی کہ ایک ایب نارمل یا پرابلم بہیویئر کو اگر ہم نے نارمل کی طرف لے جانا ہے تو اصول وہی ہیں قواعد وہی ہیں لاز وہی ہیں جیسے کوئی نارمل بہیویئر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اب نارمل بہیویئر بھی اسی طرح سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے جیسے ایک بہیویئر ان لرن ہوتا ہے ویسے ہی دوسرا بہیویئر بھی ان لرن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکسس کو کیسے کم کیا جائے گا اور ڈیفیسٹ کو کیسے امپروو کیا جائے گا therefore in this the psychologist first identifies excess and deficit and then tries to help the class decrease or increase them accordingly یعنی جو تھراپسٹ ہے یا سائیکولوجسٹ جو ہے اس کا رول جو ہے وہ یہ کہ الٹیمیٹلی وہ اپنے کلائنٹ کو مدد کرے گا اس کو اسسٹ کرے گا کہ کس طرح سے اپنے پرابلم بہیویئر کو درست کرے اگر وہ کوئی چیز بہت زیادہ ایکسیسولی کر رہا ہے تو ہم نے اس کو اس میں اسسٹ کرنا ہے کہ اس کو کم کیسے کر لے اور اگر وہ بہت زیادہ ڈیفیزٹ کے ساتھ کوئی بہیویئر کر رہا ہے تو اس کو اس چیز کے لیے انکریج کیا جائے گا کہ اس کو کیسے زیادہ فریکوینٹ بنائے بنیادی چیز جو کہ اس موضوع کے حوالے سے ریلیونٹ ہے وہ یہ کہ ہم اسسمنٹ کر رہے ہیں اسسمنٹ کے لیے ہم ٹول استعمال کرتے ہیں ایسے ٹولس جن کی مدد سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کن پرابلم بیہیویئرس کا شکار ہے اور ان کی فریکوینسی انٹینسٹی ان کا لیول جو ہے وہ یہ ہمیں مدد کرے گا کہ اب ہم تھیراپی کا رخ کس جانب رکھیں گے اگر بہیویئر زیادتی میں ہو رہے ہیں زیادہ ہیں تو ان میں کمی لانے کے لیے ایک چیز ڈیزائن کرنی پڑے گی ایک پروسیجر ایوالو کرنا پڑے گا اور اگر وہ ڈیفیزٹس میں ہے تو ان کو بڑھانے کا طریقہ سوچا جائے گا تو یہ تمام تر چیز کرنے کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ بہیویئر کی آبزرویشن اور اس ٹول کا یا انسٹرومینٹ کا استعمال جس کی مدد سے یہ بہیویئر ڈیٹیکٹ کیے جائیں اور ان کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو نوٹ کیا جائے اس سیشن میں ہم نے بات کی ایسے الٹرنیٹیوس کی جو کہ ہم ٹریڈیشنل سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پہ پرسنالٹی ٹیسٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے یا پرسنالٹی ٹیسٹ کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سے اوکیزنس ہیں جہاں پہ صرف پرسنالٹی کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن اور اتنی سالڈ انفارمیشن اور اتنی ایکوریٹ انفارمیشن شاید نہ دے پائے جو کہ اگر ہم ایک بیٹری آف ٹیسٹ کو یا بیٹری آف پروسیجر کو استعمال کر کے حاصل کر سکتے ہیں تو ایک اچھا جو ہم استعمال کر سکتے ہیں دیٹ از آبزرویشن آبزرویشن اور دا کوگنیٹو اپروچ ٹو تو ہم بے شک پرسنالٹی ٹیسٹ استعمال کریں خواہ وہ پروجیکٹو ٹیسٹ ہو یا کہ کوئی پرسنالٹی انوینٹری اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم کسی اور سورس آف ایویڈینس کے ساتھ بھی سپلیمنٹ کر لیں اگر ہم یہ ممکن ہو تو ہم بہیویئر آبزرویشن کریں بہیویئر اسیسمنٹ کریں اویلیبل جو بھی ریٹنگ اسکیلس ہیں ٹولس ہیں ان میں سے کسی کو انتخاب کر لیں یا ہم اپنا کوئی ٹول ڈیویلپ کر لیں اور ہم ٹیسٹ کے ریزلٹس کو سپلیمنٹ کر لیں آبزرویشن کے ریزلٹس کے ساتھ جب ہم ایسے کریں گے تو ہمیں بہت اچھی بہت ریلائبل انفارمیشن مل سکے گی اسی قسم کے ایک اور موضوع پہ ہم بات کریں گے اگلے سیشن میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ